اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ازل تک قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جتنی عطا فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کی ہیں محبوب رب العالمین رسول اللہ کے مقام پر تمام انبیاء فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام نعمتیں اپنے حبیب رسول اللہ پر پوری کر دی ہیں اللہ تعالیٰ حال کی کائنات ہے غور طلب بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کائنات اللہ اس سے بھی بڑا ہے کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربو کھربوں آباد زمینیں لاکھوں چاند سورج اور کھربو کہکشائیں ہیں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر تمام سمندروں کی روشنائی بنائی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں درخت پیدا کیے اگر حساب لگائیں کہ ایک بڑے درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی البتہ اربو آنکھوں درخت اور بے شمار ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے انسانی شعور میں سکت نہیں ہے اللہ کی نعمت شمار نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں اس سے رسول اللہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات رسول اللہ کے تعارف کے لیے بنائی اور اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے ایک اور بات ضرور کہی کہ میرے بعد آخر میں ایک اور نجات دہندہ آئے گا اور یہ سلسلہ رسول اللہ پر ختم ہوا یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نکارہ بجا کر یہ اعلان کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے کسی نے آپ کا کوئی نام بتایا کسی نے نجات دہندہ کہا اور کسی نے فارکلیت رکھا سب کا مقصد اور منتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا پیغمبروں کے کے مبوس ہونے درمیان کتنا وقفہ رہا ہے حضرت عیسیٰ دو ہزار سال پہلے تشریف لائے تھے اور ان کے پانچ سو سال بعد رسول اللہ تشریف لائے رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان پانچ سو سال کا وقفہ رہا اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کو پانچ سو سے ضرب دی جائے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کو پانچ سو سے ضرب دی جائے تو تقریباً اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کو اس آباد دنیا کو بنا سجا کر رکھا اور ہر پانچ سو یا ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اس لیے بھیجا کہ نویں انسانی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مابین کروڑوں سال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تشہیر اور رونمائی کے لیے کروڑوں سال پر محیط عرصے کا انتظام اور اور کیا اپنے اس محبوب کی رونمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے بے شمار صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ کے دوست بے شمار اولیاء اکرام اور ان کے کروڑوں پیروکاروں کا ایک ہی اعلان کی تکرار کرتے رہے کہ انتظار کریں اللہ کا محبوب آئے گا رسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد ایک ارب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ماننے والوں کی مجموعی تعداد کا اندازہ یا شمار کیا جائے تو یہ حساب و کتاب ایک ناممکن عمل ہے کوئی شخص آپ کو وہ تعداد نہیں بتا سکتا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کیا کمپیوٹر سے بھی انسان کی علمی استعداد کے مطابق ہی حساب کیا جا سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ارب کھرب اور سنک در سنک ہے انسانی شماریات کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان کتنے افراد سے کروایا ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی روایات کو قائم رکھا اور اللہ کی توحید اور اچھائی اور برائی کا پرچار کیا اور بت پرستی جھوٹ لڑائی اور فساد سے منع فرمایا رسول اللہ نے ہر وہ بات فرمائی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے کی لیکن ایک بات نہیں دہرائی کہ میرے پاس کوئی اور نجات دہندہ بھی آئے گا بلکہ اللہ کی آواز میں رسول اللہ نے واشگاف انداز میں فرمایا کہ وہ حاتم النبیین ہیں آپ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا کروڑوں سال اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرا دیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں یہ اعلان اس لیے ہوتا رہا کہ انسانوں کے اندر رسول اللہ کو جاننے ماننے اور پہچاننے کا شعور بیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نام محمد رکھا محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا حضور پاک کی ساری زندگی تعریف شدہ ہے اور کائنات میں صرف نبی کریم صادق رمین سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنا قرب اور وصل عطا کیا ہے اور اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی یہ ہاب و حیال نہیں بلکہ ہمارے محبوب نے جو دیکھا اور سنا اور سب حقیقت ہے میرے آقا کے لیے کروڑوں سال سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور نوہ انسانی کے شعور کو اس بات کے لیے تیار کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے پندرہ سو سال میں رسول اللہ کی تعریف اور توصیف میں ہزاروں کتابیں لاکھوں صفات اور اربوں خربو الفاظ لکھے گئے اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ان پڑھ رسول کی شان میں اس طرح بیان فرمائی کہ رسول اللہ کی بلند تر تعریف اور توصیف قرآن پاک میں موجود ہے پندرہ سو سال سے قرآن پاک کی تفاصیر لکھی جا رہی ہیں ہر آدمی جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کی تفسیر لکھنے کی صحیح کرتا ہے اور جتنی گہرائی میں وہ قرآن پاک پر تفکر کرتا ہے اتنا ہی قرآن پاک کے انوارات سے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور بلاہر وہ آدمی ان روشنیوں اور انوار سے معمور ہو کر گمسم اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم مسلمان ایک ذیشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور رسول اللہ ہمارا وسیلہ ہے یہ ہمارا افتہار ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے کی امت بنے ہیں جس محبوب کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے مسلمانوں نے اس نسبت اور نعمت کا کتنا احترام کیا اور ہم نے اس نعمت اور قرآن سے کتنا فائدہ اٹھایا یہ لمحہ فکریہ ہے رسول اللہ کی پیدائش سے بیست تک اور بیست سے وسال تک زندگی ایک کھلی کتاب ہے آپ کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کی کوئی بات محفی نہیں ہے رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سب نے بھی سنا اور سب کو زبانی یاد بھی ہے لیکن امت نے آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اپنایا ہے اور قرآن پاک کی صورت میں موجود آپ رسول اللہ کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے اس کا اندازہ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بآسانی ہو جاتا ہے مسلمان دنیا کی پسترین قوم شمار ہوتی ہے فساد خون ریزی ملاوٹ غیبت سیاسی کلا بازیاں جھوٹ سودی لین دین کے ساتھ اللہ کا دشمن بننا مسلمانوں کا عام رویہ ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سیدھا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے ہمیں نبی محترم رسول اللہ کے اہلا کے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رسول اللہ کی اس دنیا میں تشریف آوری سے نوئے انسانی کی شعوری وسط کو میراج ملی اگر ہم رسول اللہ کی زندگی پر غور کریں اور رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر شعور کی پختی پختگی تک زندگی کو قدر احتسار سے بیان کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور فکر کیا اور مسلمانوں کو یہی درس دیا ہے شعوری وسط پیدا کرنے کے لیے تفکر ایک ضروری عمل اور رسول اللہ اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اول الالباب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی آیات انسان کی پیدائش محلوقات کو زندگی قائم رکھنے کے لیے زمین پر موجود اللہ کے عطا کردہ وسائل اور الہامی کتب پر غور و فکر کرتے ہیں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اگر امت مسلمہ دین اور دنیا کی سربلندی میں سرحرو ہونا چاہتی ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہوگا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے سماوات زمین اور ان میں موجود وسائل اور چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں اے میری قوم میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بدنصیبی ہے کہ وہ آج اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں جو امت کی حیثیت سے ہمارا ورثہ ہے تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ اور نوع انسانی کا نجات دہندہ آئے گا یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے آئے آپ نے انبیاء سابقین کے لیے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں جو انبیاء نے فرمائی ہے آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں اور دین کی تکمیل کر دی ہے تو اس ارشاد کا بھی یہی محفوم ہے کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی اور نعمتیں پوری کر دی گئیں ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں مسلمان ایک ایسی مبارک ہستی کی امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب سے نوازا اور راز و نیاز کی باتیں کی مسلمان آج ان کی امت ہونے کے دعوے دار تو ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک موجود ہوتے ہوئے بھی ان پر غور و فکر اور عمل نہیں کرتے رسول اللہ کا یوم ملاد ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں لیکن جب مسلمان آپ کی زندگی پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تو عمل کیسے کریں گے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور جتنی بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور قرآن باغ میں جتنے بھی انبیاء کرام کے قصص موجود ہیں ان سب میں ایک بات تسلسل سے ملے گی کہ تمام انبیاء کرام کی طرز فکر ایک ہے وہ طرز فکر یہ ہے اس کائنات کا حالق اللہ ہے جو کائنات کو مسلسل فیڈ کر رہا ہے تمام انبیاء کی تعلیمات اور وحدانیت کا درس دیتی ہیں تاکہ تمام لوگ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے محبوب سے محبت کریں ان کے نقشے قدم پر چلیں جب مسلمان انبیاء کرام اور رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے غور و فکر کریں گے تو رسول اللہ کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی اگر ہم یہ رسول اللہ کی طرز فکر منتقل ہو جائے تو رسول اللہ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کا تعارف حاصل کر لیں گے رسول اللہ کی طرز فکر قرآن پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے اللہ کا دوست بن کر غر غم اور خوف سے نہایت اللہ کا دوست بن کر غم اور خوف سے نجات حاصل کر سکتا ہے رسول اللہ ہر چیز اور ہر بات کو من جانب اللہ کی نسبت سے جانتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کا رخ ارادی اور غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے اگر ہمیں رسول اللہ کی یہ طرز فکر حاصل ہو جائے کہ ہم ہر بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں تو مسلمان کو اللہ کی دوستی کا شرف مل جائے گا اور جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو توہمات تفکرات پریشانیوں اور وسوسوں سے نجات مل جائے گی رسول اللہ کی طرز فکر یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ وقت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جائے گا نسخہ کیمیا نو انسانی کو دیگر محلوقات سے افضل اور مشرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی برگزیدہ بندے بھیجے ان برگزیدہ بندو یعنی انبیاء اکرام نے انسان کچھ اچھائی اور برائی کا تصور عطا کیا اس تصور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی تلقین بھی فرمائی کہ انسان کا بحثیت محلوق اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے اور یہ حسوسی تعلق اس طرح قائم ہو سکتا ہے جب انسان دیگر محلوقات کے مقابلے میں اپنے لیے ایک الگ اور ممتاز حیثیت کا ادراک پیدا کر لے اللہ تعالیٰ کی معرفت قربت اور راز و نیاز کو جو وصف انسان کو ملا ہے وہ کسی چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ شرف انسان کے علاوہ کسی اور کو منتقل نہیں ہوا اس لیے انسان اور دیگر محلوقات کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرنے کے لیے انسان کو اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا گیا ہے جبکہ زمین پر جتنی بھی دیگر محلوقات ہیں ان میں اچھائی یا برائی کا تصور موجود نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بکری یا گائے کے اندر اچھائی یا برائی کا تصور قائم نہیں کیا اس لیے وہ نکاح سے مبرہ ہیں اسی طرح بھوک اور پیاس کی تکمیل کے لیے ان پر کوئی معاشرتی قانون نافذ نہیں ہوتا انسان دیگر محلوقات سے ماورا ہے اس ماورا انسان نے اپنی زندگی گزارنے معاشرت قائم کرنے اور توازن کو ممتاز اور روشن رکھنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں ان مذہبی اخلاقی معاشرتی قوانین کے تحت زندگی گزارنے سے انسان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس فضیلت کی بنیاد اچھائی یا برائی کا تصور ہے ان قوانین اور امال میں انسان کا ذہن اپنی اضافی عقل استعمال کرتا ہے جو اسی کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو اس کی اضافی عقل اور وصف کی بنیاد پر حیوانات سے الگ کیا انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی معاشرت اس طرح قائم کرے کہ آپس میں محبت اخوت اور بھائی چارہ برادری سسٹم قائم کرے لوگ ایک گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ہر ایک اپنے حقوق حاصل کرے اس طرح وہ خود بھی خوش و خرم زندگی گزارے اور اس کے دیگر بھائی بھی خوش و خرم رہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتام کو پہنچا انبیاء نے نوح انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور کی آگاہی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ترغیب بھی دی کہ برائی ایک ایسا عمل ہے جو انسانی برادری میں غصہ تعصب نفرت اور حکارت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے اس کے برعکس اچھائی ایک ایسا عمل ہے جس سے بنی نو انسان میں برادری سسٹم قائم ہوتا ہے انسان ہوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے ہوش ہوتا ہے برائی کا مطلب تحریب ہے تحریب یا ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر غور و فکر کیا جائے تو جتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اسی مناسبت سے محلے شہر اور اقوام پریشانی اور ادبار میں مبتلا رہیں اور جتنی زیادہ اچھائی یا تعمیر ہوگی اسی حتاب سے چھوٹی سی قوم سے لے کر پوری نو انسانی خوش رہے گی انبیاء نے انسان کو اچھائی یا برائی کا تصور دنیا اس کا منشا یہ ہے کہ نوع انسانی تحریب کو رد کر کے اس سے اپنا رشتہ توڑ لے اور تعمیر سے اپنا رشتہ جوڑ لے یہ ایک ایسا نظام ہے جو لاکھوں سال سے چل رہا ہے اور اس تعمیر و تحریب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مبیش سوا لاکھ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے انبیاء اکرام تشریف لاتے اللہ کا پیغام پہنچاتے لیکن ان کے پردہ فرماتے ہی نوع انسانی انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے انبیاء اکرام کی تعلیمات میں ذاتی مفاد اور منفت کے مطابق تحریف کر دی جاتی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محسوس گروہوں نے اپنی ذاتی منفت کے لیے انبیاء کی تعلیمات کے تعمیری پہلو میں تحریف شامل کر دی جیسے جیسے تحریف بڑھتی گئی اس مناسبت سے لوہے انسانی میں تفرقے فروغ پاتے چلے گئے اور نوہ انسانی گروہوں میں بٹ گئی حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اقوام پر ایسے گروہوں کی حکمرانی قائم ہو گئی جنہوں نے نفرت حکارت اور ظلم کے سوا کچھ نہیں دیا انسان انسانیت کے مقام سے گر کر درندگی پر اتر آیا اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا اور بے حیائی کے اس مقام تک گر گیا جہاں حیا کا تصور تک نہ رہا زمین نے اپنے اوپر اس فساد کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور انکساری سے درخواست کی کہ یا اللہ جس آدمی کو تو نے میرے اندر سے پیدا کر کے میرے اوپر آباد کیا ہے اس نے تحریم اور بے شرمی کے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جس سے مجھے شرم اور ندامت ہوتی ہے اے اللہ ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ فریاد سن کر اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیج دیا رسول اللہ کی تعلیمات گزشتہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تحریب انسانی عمل نہیں تحریب ایک غیر فطری غیر انسانی اور شیطانی فیل ہے تحریب کو چھوڑ کر تعمیری پہلو اختیار کرو تعمیری پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر نفرت اور حکارت نہ ہو بلکہ آپس میں بھائی چارہ اور محبت ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اصل چیز وہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر اس ساری کائنات میں اور زمین کے اوپر آباد تمام انواع محلوقات پر غور فکر کیا جائے تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کائنات اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کنبے کا سربراہ ہے ہر سربراہ یا باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پیار و محبت اور حلوص سے مل جل کر رہے ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے انسان اور انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے تمام وسائل اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سورج چاند زمین پانی سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے رحیم و کریم ہے کہ اس نے محلوقات کے لیے تمام وسائل مفت فراہم کر رکھے ہیں تاکہ ان کی حیات قائم و دائم رہے ایسے رحیم اور کریم اللہ سے دوری سوائے بدنصیبی اور بخت بستی کے کچھ بھی نہیں